www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونشهد أن لا كثيرا فما آیت مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر تین باتیں ارشاد فرمائی گئی اور قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ اصل تو امت کو خطاب کرنا ہوتا ہے لیکن مخاطب نبی اکرم علیہ سلاد والسلام کو بنایا جاتا ہے تاکہ اس حکم کی اہمیت مزید واضح ہو جائے چنانچہ اس آیت میں بھی یہی انداز اختیار کیا گیا اور تین باتیں ارشاد فرمائی گئی پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ آپ کو اچھی طرح اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں یہ یقین کامل دل کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات و صفات میں قوت و قدرت میں اقتدار اور اختیار میں تن تنہا یکتا اور اکیلا ہے اور اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں اور عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہونی چاہیے اور اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ آپ اپنے گناہ پر اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیے اور یہاں جو نبی اکرم علیہ سلاد والسلام کے لیے گناہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے وہ گناہ مراد نہیں ہے جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت مل جانے کے بعد بھی بال ارادہ ہر طرح کے گناہ سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ گناہ پر قدرت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ان کو گناہ سے معصوم رکھتے ہیں تو جب عام پیغمبروں کا یہ حال ہے تو جو پیغمبروں کے سردار ہیں امام الانبیاء والمرسلین ہیں سید الاولین والآخرین ہیں ان سے گناہ کا صدور کیسے ہو سکتا ہے آپ تو بالکل معصوم ہیں اور بچپن میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کروا کر قلب اطہر کا جو حصہ شیطان سے متاثر ہو سکتا تھا اس کو الگ کر دیا اور آپ کی ذات کو شیطان سے بالکل محفوظ کر دیا شیطان آپ پر کسی درجے میں کبھی بھی اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا روایت میں ہے نبی اکرم علیہ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک ہمزاد شیطان بھی پیدا ہوتا ہے فرشتہ اسے خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور شیطان برائی کی طرف لے جاتا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کے ساتھ بھی وہ پیدا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا لیکن میں اس سے بچا کر رکھا جاتا ہوں بہس لموں اللہ نے مجھے اس کے اثرات سے محفوظ کر دیا ہے اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے کوئی گناہ خستن صادر ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو آپ دونوں طرح کے گناہوں سے محفوظ ہیں تو پھر معافی کس سے منگوائی جا رہی ہے تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے وہ امور ہیں کہ جو دوسروں کے لیے تو گناہ نہیں ہے لیکن آپ کی ذات عالی کے اعتبار سے اجتہادی معاملات میں جس امر کو آپ کو اختیار کرنے کی اجازت اللہ تعالی کی طرف سے ملی بھی تھی لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے امر کو اختیار کرنا زیادہ بہتر تھا آپ نے زیادہ بہتر کو چھوڑ کر کم بہتر کو اختیار کر لیا تو اس معاملے کو بھی ایک اعتبار سے زم سے تعبیر کر دیا گیا ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات للمقربین نیک لوگوں کے لیے جو نیکیاں ہوتی ہیں مقربین کے لیے وہی برائیاں بن جاتی ہیں تو ایک تو یہ تفسیر اس انداز میں کی جائے گی کہ یہاں زم سے گناہ مراد نہیں ہے بلکہ خلاف اولا امور مراد جو آپ کی ذات سے مستباد نہیں اور دوسری تفسیر یہ کی جائے گی کہ گناہ سے استغفار کے لیے پہلے سے گناہ کا وجود ضروری نہیں ہے اور یہ آدمی کہہ سکتا ہے اللہ کے دربار میں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ غلطی واقع ہوئی ہو پھر فرض اگر غلطی ہو تو معاف کر دی جائے تو اس اعتبار سے اگر یہ تفسیر کی جائے کہ گناہ کا وجود استغفار کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ایک محاوراتی چیز ہے جس کو یہاں ذکر کر دیا گیا تو بھی کوئی اشکال نہ ہوگا اور تیسری توجہ یہاں یہ ہوگی کہ یہ دراصل خطاب اگرچہ پیغمبر علیہ السلام کو ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے امت کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالی سے چاہا کرو حضور سمجھا رہے ہیں حضور بتلا رہے ہیں کہ اس طرح سے گناہوں کی معافی چاہو ایسے الفاظ استعمال کرو تاکہ امت کو رہنمائی ہو تو ایک یہ حکم دیا گیا پہلا یہ کہ یقین رکھیے اچھی طرح سے جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور دوسرے یہ کہ اپنی خطاؤں سے مغفرت طلب کرتے رہیے اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ صرف اپنے ہی لیے مغفرت مت طلب کیجیے بلکہ تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کے لیے بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیے اس سے کیا پتا چلا کہ مومن کے دل میں اپنے تمام ایمانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رہنا چاہیے ہم اکیلے جنت میں نہ جائیں سب ہمارے ساتھ جنت میں جائیں سب کے لیے ہم مغفرت طلب کریں چنانچہ ایک تبرانی کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ جو آدمی اس طرح دعا کرے اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرما دیجئے تمام ایمان والے مردوں کی اور تمام ایمان والی عورتوں کی تو جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا رہے گی جتنے ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں دنیا میں آئے یا آئیں گے ان سب کی تعداد کے بقدر اسے اجر و ثواب ملے گا چھوٹا سا جملہ ہے اللہ للمؤمنین والمؤمنات ان لمٹ سواب ہے ہر بہا ارب ہر بہا کھرب لوگ ایمان والے آ بھی چکے اور آئیں گے بھی انشاءاللہ ایک جملہ کہو اور اتنا اجر و ثواب حاصل کرو اور خیر خواہی کی خیر خواہی اس سے آدمی کا معیار پتا چلے گا کہ یہ صرف اپنی بھلائی نہیں چاہتا بلکہ یہ پوری کائنات کی تمام ایمان والے مردوں کی تمام ایمان والی عورتوں کی بھلائی چاہتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کر کے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے گناہوں کی بھی معافی چاہو اور پوری امت کے لیے مغفرت طلب کرتے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بکثرت استغفار کی تاکید فرمائی فرمایا کہ میں سرو آنا کم سے کم سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اس استغفار کی وجہ سے میرے دل پر جو غبار آتا آ جاتا ہے وہ استغفار کے ذریعے چھٹ جاتا ہے جو آدمی استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو تو معاف فرمائیں گے ہی استغفار کی برکت سے اللہ تعالی اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائیں شیطان کے اثرات سے اس کی حفاظت فرمائے استغفار ہے کیا چیز استغفار اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی تصویر لے کے اور پڑھتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار دراصل دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے اللہ تعالی سے اس کا نام ہے استغفار اولا تو آدمی کوشش کریں کہ گناہ نہ ہو لیکن انسان ہے گناہ ہو ہی جاتا ہے تو اب کیا کرنا ہے مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا کہ بس اب تو مجھ سے غلطی ہوئی گئی اب تو عذاب ہو گئی نہیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ندامت کا اظہار کریں بہت برا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب نہیں کروں گا اب تو ہو گیا اب نہیں کروں گا اور جو اسباب ہیں گناہ کے قریب جانے کے ان سے بھی اپنے کو بچا لے اور پختہ عزم کر لے کہ اب برائی کے قریب نہ جاؤں گا اور پھر مغفرت طلب کرے یہ ہے اصل میں استغفار قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل یا عبادی الذین انفسیم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے وہ بندے کے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کتنے ہی بڑے سے بڑے پاپی گنہگار مجرم کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تعالی ہر طرح کے گناہوں کو سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں الغفور الرحیم وہ بہت ہی مغفرت فرمانے والے بڑے مہربان ہیں فرمایا نبی اکرم علیہ سلاد والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اے آدم کی اولاد اگر تو زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کے برابر گناہوں کی کا بوجھ لے کر کے آئے اور تم اس سے مغفرت طلب کرے تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی تو کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو اگر ایک آنسو کا خطرہ میرے دربار میں ندامت کے ساتھ بہا دے میری شان کریمی یہ ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں تمام گناہوں کو میں معاف کر دیتا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ من الذنب بھی کم اللہ لا جو کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے ایسا ہو جاتا ہے پاک صاف جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو فرمایا نبی اکرم علیہ سلاد والسلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین فرشتوں سے اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں ان کے ذہن سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں جن و جوارے سے وہ گناہ کیے وہ ہوتا ہے ان کو اس گناہ کا احساس ختم کرا دیتے ہیں یعنی بالکل ہی مٹا دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے اللہ تعالی سے توبہ کرے استغفار کرے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے اور جب کوئی بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اس کی مثال دی کہ جیسے کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہو اس کی اونٹنی ہو جس پر اس کا ساد و سامان کھانا پینا سب بندھا ہوا ہو چلتے چلتے کسی جگہ وہ رکے آرام کرنے کے لیے اور اونٹنی کو باندھ دے اور خود لیٹ جائے اور اسے نیند آ جائے اور جو آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب پتہ نہیں کہاں چلی گئی اس پہ کھانا ہے اس پہ پانی ہے اس پہ دیگر ساز و سامان ہے جنگل بیابان دور دور تک کوئی آبادی نہیں رہتی رہے بڑا پریشان ادھر جائے دیکھا نہیں ملی ادھر جائے دیکھا نہیں ملی تو مایوس ہو گیا اور آ کر کے پھر ایک جگہ لیٹ گیا کہ اب تو موت آنی ہی آنی ہے یہ جنگل میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے بھوکا ہی مر جاؤں گا آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے کچھ دیر میں ہاں کھولی تو دیکھا اس کے سر کے پاس وہ اٹھنی کھڑی ہے جو گم ہو گئی تھی تو بتائیے اسے کتنی خوشی ہوگی گویا اسے نئی زندگی مل گئی فرمایا کہ جتنی خوشی اس آدمی کو اس اونٹنی کے ملنے سے ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کے توبہ کرنے سے ہوتی ہے اس لیے آدمی کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا ہے اپنی ندامت کو ظاہر کرنا ہے شرمندگی کو ظاہر کرنا ہے کثرت سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہی ہے مغفرت طلب کر رہی ہے جتنا زیادہ آدمی مغفرت طلب کرے گا اتنا ہی اللہ کا محبوب اور مقرب بنتا چلا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ رہا ہر نماز کے بعد استغفار فرماتے تھے نماز پڑھی اور پھر استغفار کیوں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ نماز پڑھ تو لی ہے ہم نے لیکن اللہ کی شان کے مطابق عبادت ہمارے بس کی بات نہیں ہے ضرور اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے ایسا نہ ہو کہ آئندہ اس عبادت سے محرومی ہو جائے اس لیے نقد معافی چاہ لی جائے یہ جی ہماری نماز کس قابل آپ ہی اگر معاف فرما دیں گے تو قبول ہوگی ورنہ قبول نہیں ہو سکتی ہے تو بہت اہمیت کے ساتھ یہاں یہ تینوں باتیں ارشاد فرمائی گئی اور پھر یہ کہ اپنے دیگر بھائیوں کے لیے بھی مغفرت کرو اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے فرمایا نبی اکرم علیہ السلاط والسلام نے کہ جب کوئی آدمی اپنے غائب بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے ولا کبسلو ولا کبسلو جو لو جو اپنے بھائی کے لیے مانگا اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہ عطا کرے تو ایک تو اپنے لیے مغفرت چاہ رہا تھا اور اب ایمان والوں کے لیے مغفرت چاہنے لگا تو فرشتوں کی بھیڑ لگ جائے گی کہ اچھا تم نے دیگر کے لیے مانگا اللہ تمہیں بھی دے تو فرشتے کی دعا تو انشاءاللہ ضروری قبول ہوگی تو جو چاہتا ہے کہ ہمارے لیے فرشتہ دعا کے لیے تیار ہو جائے وہ دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کرے خیر جتنا دوسروں کے لیے خیر کی دعا کرے گا اپنے بھائیوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے دوستوں کے لیے تمام اہل ایمان کے لیے پوری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو مقرر کریں گے تم اس کے لیے دعا کرو یہ دوسروں کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو یہ بہت اہمیت والی نصیحت ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمائی گئی کہ آدمی اپنے گناہوں کی بھی معافی چاہتا رہے اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی معافی کی درخواست کرتا رہے اور حسن اتفاق یہ ہے کہ آج سے یہ رمضان المبارک کا مغفرت والا اشرہ شروع ہو گیا ہے رحمت کا ختم ہوا اور مغفرت کا اشرہ شروع ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ کے ہاں مغفرت کرنے میں کمی نہیں ہے مغفرت چاہنے والوں میں کمی ہے مغفرت لینے والوں کی کمی ہو سکتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کمی نہیں فرمایا نبی اکرم علیہ السلاط والسلام نے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت تک اتنا چوڑا دروازہ ہے کہ ستر سال آدمی چلتا رہے تو اس کی چوڑائی ختم نہ ہو اتنا بڑا دروازہ ہے اللہ نے توبہ کا کھول رکھا ہے مغفرت کا کھول رکھا ہے کوئی چاہے تو مغفرت کوئی جائے تو اللہ کے دربار میں کوئی گڑ گڑائے تو کوئی گریا ازاری تو کرے کوئی آنسو تو بہائے کوئی ندامت اور شرمندگی کا اظہار تو کرے اللہ ارحم الراحمین اپنے بندوں کو بخش کر بخشش کرنے کے لیے ہر وقت ہما وقت تیار اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھنا ہے اپنے گناہوں کا استحدار کر کے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استحدار کر کے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے معافی چاہنی چاہیے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے یہ کسی کی بندگی نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی صرف اسی کی ہونی سجدہ اسی کو ہونا ہے سر اسی کے سامنے جھکنا ہے مانگنا اسی سے ہے دینے والی ذات اسی کی ہے اور آپ معافی طلب کرتے رہیے اپنے گناہ کے واسطے اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے واسطے اور حضور کا مغفرت طلب کرنا یہ تو ضمانت ہے مغفرت کی قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آئے آپ کے پاس مغفرت طلب کرنے کے لیے اور آپ اس کے لیے سفارش کریں اللہ کے دربار میں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کی سفارش قبول فرمائیں گے رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے يعلم وال ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں کہاں پھر کر کے جانا ہو جانا ہے اور تمہارا کیا ٹھکانا ہے اللہ کو سب پتا ہے اس لیے اللہ سے بے خوف مت رہو اللہ سے ڈرتے رہو معافی طلب کرتے رہو اللہ کو راضی رکھو اسی میں نجات ہے اسی میں عافیت ہے اسی میں کامیابی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے کثرت سے استغفار کی سعادت سے بہرور فرمائے اس عشر مغفرت کو پوری امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے ہر قسم کی معصیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتهنمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد إلى العالمين ہم سب کے گناہوں کو فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما ہر قسم کے معاشی منقرات فواہش سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے دلوں کے کھوٹ کو دور فرما دلوں کو خیر کی طرف راغب فرما برائی سے دلوں کے اندر نفرت پیدا فرما ہلال عالمین سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں پروردگار عالم آپ کے علم میں سب کچھ ہے ہلال عالمین ہم سب کو آپ معاف فرما دیجیے ہم سب کو اپنی رحمت اور مغفرت کے دامن میں جگہ عطا فرمائیے شیطان اور نفس کے اثرات سے ہماری حفاظت فرمائیے غلط ماحول اور سوسائٹی سے ہماری حفاظت فرمائیے فی الحال عالمین جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا عطا فرمائیے جب موت آئے تو خاتمہ عطا فرمائیے فلال عالمین اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے مانی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرمائی ہیں اور جن شروع آپ نے بنا چاہیے ہم سب کو ان سے بنا عطا فرمائی ہے الحال عالمین ہر جگہ امن و امان قائم فرمائیے اختلاف انتشار قدمنی سے حفاظت فرمائیے پروردگار عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے یہ فرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کے غیر سے اسباب عطا فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مصیبت بزرگوں کی حاجت روائی فرمائیے بے گھروں کو گھر بے سہاروں کو سہارا بے روزگاروں کو حالات طیب کا پیلا روزی عطا فرمائیے اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنائیے ہمارے اساتذہ والدین مشاہد عزہ اقربا محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے تمام مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرمائیے ظالم حکمرانوں سے پوری دنیا کی حفاظت فرمائیے عادل اور منصف حکمران عطا فرمائیے ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائیے ان دعاؤں کو پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے قبول فرمائیے رسول کو